اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے ابدا نے کہا میں نہیں جانتا ہے شام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو تہتر